محمد بن عبد الرحمن بن سہم انتاکی نے کہا ہمیں عبداللہ بن مبارک نے محیب مکی سے خبر دی انہوں نے عمر بن محمد بن منقدر سے انہوں نے سمئی سے انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اور جہاد کیا نہ دل میں جہاد کا ارادہ ہی کیا وہ نفاق کی ایک قسم میں مرا ابن صاحب نے کہا عبداللہ بن مبارک کا قول ہے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا یعنی جب جہاد کی سنگین ضرورت تھی بہت بڑے ممالک اسلام میں داخل ہونے اور دشمنوں سے معمون ہو جانے کے بعد اب ہر کسی کی جہاد میں شمولیت کی اتنی شدید ضرورت نہیں رہی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو اکتیس